حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ابرو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مقدس اس حد تک باہم جڑے ہوئے اور ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ بغور دیکھنے ہی سے محسوس ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک باریک خمدار گھنے اور جدا جدا تھے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک خمدار باریک اور گنجان تھے دونوں ابرو جدا جدا تھے جو آپس میں ملتے نہیں تھے ان کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کی حالت میں ابھر جاتی تھی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک خمدار باریک گھنے اور جدا جدا تھے دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت جلال میں نمایاں ہو جاتی تھی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک نہایت باریک تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مقدس باہم جڑے ہوئے تھے امام حلبی اللہ علیہ دونوں روایات میں تطبیق بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ابرو کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ بغور دیکھنے سے ہی محسوس ہوتا تھا